حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں آبا و اجداد کی قسم کھانے سے منع فرماتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس کے بعد میں نے کبھی ایسی قسم نہیں کھائی نہ اپنے طور پر نہ کسی سے نقل کرتے ہوئے سنن نسائی حدیث نمبر تین ہزار سات سو اٹھانوے